کاش ان مدارس کی آبیاری کی گئی ہوتی کاش ان مدارس کو پکا کیا گیا ہوتا کاش ان مدارس کی خدمت کے لیے اپنے جان اور مال کو وقف کیا گیا ہوتا ہمیں نبی کے لیے گالیاں نہ سننی پڑتی ہمیں سڑکوں پہ بے حیائی نہ دیکھنی پڑتی ہمیں اپنی عزتیں خاک میں ملتی ہوئی اپنی آنکھوں کے سامنے نظر نہ آتی داڑی والوں کو تانا نہ دیا جاتا نبی کے صحابہ کو تخت مشک نہ بنا بنایا جاتا لوگوں ہم نے مسجد پہ ظلم کیا ہم سے تقدس چھن گیا ہم نے مدرسے پہ ظلم کیا ہم سے علم چھن گیا اور جاہل ہم پر مسلط کر دیے گئے